باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ الحمد للہ درس نظامی کرنے والوں سے بہت محبت فرماتے ہیں آج الحمد یہاں پر ملک بھر کے جامعات المدینہ کے طلباء حاضر ہیں آپ ہمیں کوئی ہدف عطا فرما دیں کہ ہم ہر سال کتنے اسلام بھائیوں کو ہر طالب علم درس نظامی کے لیے جامعات المدینہ میں داخل کروائیں سبحان اللہ یہ ہدف تو چلیے آپ لے لیں گے لیکن اتنے جامعات پھر ہم بنائیں گے کیسے کہ چندہ کرنے میں تعاون تو کرتے کم ہے ہمارے طلبا پہلے میرا یہ درد دور کریں تو پھر میں ہدف بھی پیش کرتا ہوں اللہ کر ہر گلی میں ہمارا جامعۃ المدینہ کھل جائے لیکن یہ پیسے کے منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ تو نقد ہو مالو ہوں کا ہے تو اس ہدف کے بجائے میرا مدری مشورہ ہے کہ آپ یہ ہدف لیں کہ ہر طالب علم کتنے طلبہ کو جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کا پابند بنائے گا کتنے طلبہ کو علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت کا پابند بنائے گا کتنے طلبہ کو مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے جمع کروانے کا پابند بنائے گا اس طرح کا ہدف مانگے نا جس میں خرچہ نہیں ہے یہ آسان ہو جائے گا نا میرے لیے کیونکہ ہمارے جامعات میں الحمدللہ یہ تو کرم ہے کہ طلبا کو تلاش کرنے کی زیادہ ضرورت پڑتی نہیں ہے دعوت اسلامی کا سورج روشن ہے اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلال ہوں الحمدللہ طلبا کھینچے چلے آ رہے ہیں جامعات المدینہ کی طرف اب ان طلبہ کو ہمیں با عمل طالب علم بنانا ہے یہ بیچارے معاشرے کے جس طرح سے بھی نکل کر آ جاتے ہیں لیکن یہ اکثر کورے ہوتے ہیں عمل سے بیچارے کورے ہوتے ہیں علم سے کورے ہوتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے تو آ گئی ہے تو ساتھ میں ان کو با عمل بنا چھوڑنا ہمیں اس میں جو طلبا بھی ملیں گے جو بے نمازی ہوں گے ایسے بھی ملیں گے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ایسے ہی ملیں گے جو فجر میں نہیں اٹھتے ہوں گے تو جو فجر میں نہیں اٹھتے ان کو ہمیں فجر میں اٹھانے والا یعنی فجر میں دوسروں کو اٹھانے والا یعنی سدائے مدینہ لگانے والا بنانا ہے جو عشاء کی نماز میں نہیں پڑھتا تھا اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں تحجد گزار بنانا ہے اس کے ہدف مانگے آپ تو پھر بات بنے نا انشاءاللہ شاء اللہ بابا ہدف آپ عطا فرمائیں گے جامعہ کے طلبا اساتذہ مل کر جامعہ کے اخراجات خود پورے کریں گے انشاءاللہ آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے اس طرح گھر بھی سب مل کے چلاتے نا باپ بھی کماتا ہے بیٹا بھی کماتا ہے اور آج کل تو بیٹیاں بھی کماتی ہیں حالانکہ بیٹی کی کمائی نہ ہی کھائی جائے اور آج کل بیٹیوں کو جاب پر بھیجنا یہ اپنے ہاتھوں آگ کے سمندر میں دھکا مارنا فی زمانہ اتنی بے حیائی اریانی بے پردگی اور برائیاں بڑھ گئی ہیں کہ چادر اور چار دیواری زندہ باد عورت کے لفظی معنی پر جو عورت کے لفظی معنی ہے نا بس اسی پر عمل کر رہے ہیں عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز تو عورت کو چھپا دیں شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق اس کو چھپائیں شریعت کے مطابق اس کو نکالیں شریعت کے مطابق اس کو چلائیں شریعت کے مطابق اس کو بٹھائیں شریعت کی چادر سے باہر نہ نکلیں تو اپنے جامعات کو خود کفیل بھی بنائیے مگر وہ آپ کی اپنی مالیات کی چھتری کے نیچے مالیات مال جمع کر کے قبضہ آپ نہیں کر سکیں گے آپ کی مالیات جو ہے مجلس جو ہے وہ آپ کے اخراجات پھر اس میں سے ترکیب بنے گی بابا اس میں بعض جامعات گندم وغیرہ میں اشر کی ترکیب بہت بناتے ہیں ماشاءاللہ ابھی باول اسلام میں تو وہ گندم کی کٹائی کا موسم آ گیا بابا جی جی تو عشر کی ترکیب میں بھی ماشاء اللہ ہمارے جامعات نے کافی ترقی کی ہے ماشاء اللہ عشر پر توجہ دیں ان اللہ یہ بھی کافی جمع ہو جائے گا عشر بھی ان شاء اللہ دعوت اسلامی کے ان جامعات المدینہ میں کل اخراجات تقریباً بارہ کروڑ ہیں سالانہ ہر طالب علم پر اس حساب سے سالانہ انیس ہزار روپے اگر ہر طالب علم اوسطن انیس ہزار روپے جمع کر کے دے دے اور ہر استاذ بانوے ہزار جمع کر دے ہر ناظم ایک لاکھ اکتالیس ہزار کا ہدف لے لے اپنے لیے تو یہ بارہ کروڑ ہو جاتے ہیں تقریباً سبحان اللہ سالانہ ہدف ہے یہ تو بابا بہت آسان ہے بابا یہ لکھ لو چلو طلبا کا تو بہت کم ہے انیس ہزار کے پندرہ ہوں گے کہ اس سے زیادہ زکاتے نکلتی ہوں گی گھر میں امی ابو سے ترکیب بنائے مدنی ضد کر کے کہ میں لے جاؤں گا مگر وہی ایسی ضد نہیں کہ جو امی ابو کی دلازاری کرے تو مدنی ضد نہیں رہے گی ہاں مدنی ضد پیار والی لاڈ والی ان کا موڈ دیکھ کر ہر طالب علم انیس ہزار کریں گے انشاءاللہ اسی سال انشاءاللہ آئندہ جب ربی النور میں بارگاہ میرے سنت میں حاضری ہو تو یہ خوشخبری لے کر آئیں گے کہ جامعت المدینہ تمام خود کفیل ہو چکے ہیں انشاءاللہ یہ سال میں ہے یہ سالانہ ہے ہر یعنی سالانہ انیس ہزار طلبا ہر طالب علم کرے ہر استاد سالانہ بانوے ہزار کر دے اساتذہ کریں گے نا انشاءاللہ ہمت مردہ ہمت مدد خدا ہر ناظم ایک لاکھ اکتالیس ہزار ناظمین نیت کریں انشاءاللہ پیارے اسلامی بھائیوں آپ غور فرمائیں انیس ہزار فی طالب علم کے حساب سے ماہانہ تقریباً پندرہ سو روپے بنتے ہیں اور روز کے صرف پچاس روپے بنتے ہیں تو اگر اس ترکیب کے ساتھ ہم جمع کرنے چلے جائیں تو یہ تمام ہمارے جامعات خود کفیل ہو جائیں گے اسی طرح اگر اساتذہ غور فرمائے بانوے ہزار کے حساب سے تو آٹھ ہزار کب و پیش ماہانہ یہ بنتے ہیں تو یہ اتنا مشکل ہدف نہیں ہے تقریباً ڈھائی سو پونے تین سو روپے روز کے حساب سے ترکیب بنتی ہے اساتذہ مساجد کے آئمہ بھی ہوتے ہیں شخصیات سے رابطے بھی ہوتے ہیں اور ناظم تو پورے جامعہ کا ناظم ہے تو ایک لاکھ اکتالیس ہزار کوئی مشکل نہیں بارہ ہزار کم و بیش ماہانہ ان کا ہدف بنتا ہے تو انشاءاللہ اللہ امیر اہل سنت کی زبان سے نکلا ہے اور ہم سب یہاں موجود ہیں باپا کی بارگاہ میں توحفہ پیش کریں سب مل کر ایک بار پھر نیت کریں کہ ان جو ہدف ملا ہے اس کو پورا کریں گے ان انشاءاللہ صلو علی الحبیب پاپا وہ تحجد کا ہدف پاپا تحجد کا ہدف ہفتہ وار جتیما کا ہدف آپ کو نفلی روزوں سے بڑا پیار ہے نفلی روزوں کا ہدف یہ بھی دے دیں پاپا ہاتھوں ہاتھ نفلی روزہ ہفتے میں ایک بار مدنی انعام ہے ہمارا ذہن نصیب پیر شریف کا روزہ بعض جامعات میں ہے ترکیبیں سنتا رہتا ہوں میں پیر شریف کا روزہ کون کون رکھتا ہے ہر پیر شریف کو سبحان اللہ دیکھو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا تو جو نہیں رکھتے وہ بھی ہر پیر شریف کا نفلی روزہ رکھ لیا کریں اور ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر میرے آقا کا جشن ولادت منا لیں فیضانے جشن ولادت جاری رہے فیضان جشن ولادت جاری رہے گا جشن ولادت جاری رہے گا ولادت جاری رہے گا جشن ولادت جاری رہے گا کہیے جشن ولادت جاری رہے گا ان شاء جشن جاری رہے گا جب تحجد کے لیے کس کس جامعہ میں تحجد کی جماعت قائم ہو رہی ہے باب الاسلام کے جامعات میں ہوتی ہے باب المدینہ کے جامعات میں ہوتی ہے الحمد للہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے کہ کس کس کے جامعہ میں تحجد ہو رہی ہے سبحان اللہ پنجاب اتاری میں وبا جامعہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں نہیں کھڑے ہو جائیں ہاتھ نہ اٹھائیں صرف یعنی ہاتھ بھی اٹھائیں تاکہ دوسرے کھڑے ہوئے میں ممتاز ہو جائیں ماشاء اللہ جو تحجد جن کیا ہو رہی ہے ماشاء اللہ کچھ حصہ ادھر بھی کھڑے سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ پر بھی کھڑے ماشاء اللہ اب جن کیا نہیں ہو رہی ان کا کیا طریقہ ہوگا تحجد شروع کرانے کا مدنی موسیم ان دنوں شروع کرانا زیادہ آسان ہے اور انشاءاللہ ان دنوں اگر آپ مکمل پابندی سے جاری رکھیں گے نا تو سردیوں میں آسان ہو جائے گا انشاءاللہ شاء شادی ہو جائیں گے تو کون کون اپنے جامعات میں تحجد شروع کریں گے رہے شاء باپا جامعت المدینہ میں رضائے رب الانام کے مدنی کام کی کارکردگی بھی ماشاءاللہ اختار کا دوست اختار کے پیارے محبوب اختار اور اختار کے منظور نظر بھی انشاءاللہ اس کا بھی ہدف دیں گے انشاءاللہ اب یہ کہ تمام جو اساتذہ کرام اپنے جامع کے حساب سے یہ ادب بتائیں کہ اس وقت اختار کا دوست بننے کے لیے چونکہ اس میں جو تنظیمی طور پہ مدنی کام دیے ہوئے ہیں وہ جو کرتا ہے وہ اختار کا دوست اور تیراسی مدنی انعامات پر جو عمل کرتا ہے پلس اس کے ساتھ تو وہ اختار کا پیارا اور اس کے ساتھ جو محبوب اختار بننے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کو پانچ کام مزید کرنے ہوں گے کہ کم از کم بارہ مرتبہ لکھ کر گفتگو بارہ مرتبہ نگاہیں جھکا کر گفتگو کم از کم روزانہ بارہ منٹ قفل مدینہ کا اینک کا استعمال بارہ مرتبہ اشارے میں گفتگو اور امیر اہل سنت کے رسالے کا مطالعہ تو یہ محبوب اختار کی سعادت حاصل کر سکتا ہے مکمل بانوے مدنی انعامات پر اگر عمل ہو جائے تو وہ اختار کا منظور نظر کہلائے گا یہ امیر علیہ سنت کی ہمارے ساتھ خیر خواہی ہے کہ آپ نے اپنے متعلقین کے دلوں میں اپنی محبت کو پایا اس محبت کے ذریعے آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی اور اس طرح یہ چار سعادت عطا کر کے ہمیں نیکیوں کی طرف گامزن کرنے کی ایک مدنی کوشش فرمائی ہے